زندگی اور موت کا دستاویز فرمائشی وسیعت نامہ ہری شنکر پرسائی میرے دشمنوں خوش ہونے میں جلدی مت کرنا ابھی وہ شبھ کھن نہیں آیا کہ میں مروں میں جانتا ہوں کہ تم ایک عرصے سے میری مرتو کا شبھ سماچار سننے کو لالایت ہو پر فی الحال میں تمہیں نراش کر رہا ہوں انتظار کرو کسی دن سچ مچ مر کر تم پر مہربانی کروں گا دیالو آدمی ہوں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے تمہاری منوکامنا پوری کروں تم بس دھیرج کے ساتھ پرارتھنا کیے جاؤ اور میرے دوستو رونے کی جلدی مت کرو ابھی محنت سے رونے کی تیاری کرو جب میں سچ مچ پران تیاگ کروں گا تب اس بات کی آشنکا ہے کہ جھوٹے رونے والے سچے رونے والوں سے بازی مار لے جائیں گے تم ابھی سے پربھاؤ کاری ڈھنگ سے رونے کا ابیاس کرو ایک یوجنا بنا کر رونے کی ریہرسل کرو جب تم کہہ دو گے کہ تمہاری تیاری پوری ہے تب میں فورن مر جاؤں گا ابھی تو یاروں دنیا چھوڑنے کا اپنا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے اور پھر کبیر نے کہا بھی ہے جب مریے ہم نہ مرب تو پھر میں یوں ہی خامخواہ کیوں مر رہا ہوں اصل میں میں جینے کے لیے مر رہا ہوں سمپادک چاہتے ہیں کہ میں مروں تو میں مر رہا ہوں میرے اس بیان کے پترکا مجھے پیسے دے گی ان پیسوں سے کچھ سمے زندہ رہوں گا سمپادکوں کی بات حالانکہ میں نے کبھی نہیں ٹالی وہ کہیں کہ رو دو تو میں رو پڑوں گا وہ کہیں کہ ننگے ہو جاؤ تو میں ننگا ہو جاؤں گا ساہت میں ننگے پن کا پیمنٹ اچھا ہوتا ہے سمپادکوں نے کبھی کہا تھا ایمرجنسی ہے تو ڈرو میں ڈرا پھر کہا ایمرجنسی کی تعریف میں لکھو میں نے لکھا اور ایمان سے لکھا ایمرجنسی اٹھی تو کہا کہ ایمرجنسی کے خلاف لکھو تو میں نے اس کے خلاف بھی لکھا اور وہ بھی ایمان سے لکھا ساتھ ہی گھوشنا بھی کی کہ میں ایک ماتر بہادر بدھی جیوی ہوں باقی سب کائر ہیں شیر کوئی دوسرا مارے اس کی دم میں کاٹ لیتا ہوں یعنی کہ میں پرتندھی بدھی جیوی ہوں بدھی جیوی وہ ہوتا ہے جو کسی ستہ یا داتا کے حرم کی رکشا کرے راجاؤں نوابوں کے حرم کی رکشا کرنے والے پورشہین خواجہ ہوتے ہیں تبھی وہ ٹھیک رکشا کرتے تھے پر جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی تھی تب وہ تلوار گھما کر بتاتے تھے کہ میں ویر ہوں میں نے بھی ستا اور داتا کے دو ہرموں کی تب رکشا کی تھی اور اب دوسری ستا اور داتا کے ہرموں کی رکشا کر رہا ہوں فرصت میں تلوار گھما کر بہادر بن جاتا ہوں میں پرتندھی بدھی جیوی ہوں ہاں تو میں مر رہا ہوں شگل کے لیے ہی صحیح کچھ رومانی ہونے کو جی چاہتا ہے مگر ہٹاؤ نہیں ہوتے رومانی گاڑیاں لیٹ چل رہی ہیں خاک ہو جائیں گے ہم ان کو خبر ہونے تک تو کیا کروں رام کا نام لوں ایشور کو یاد کروں میں ٹھہرا نریشور وادی آخری وقت کیا خاک مسلمہ ہوں گے پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سچ مچ کوئی ایشور ہوا تو تب تو میری بڑی درگتی کرے گا پر مجھ میں ساہس نہیں ہے التیر میں تھا اس نے جیون بھر عیسائیت کے پاکھنڈ پر حملہ کیا مر رہا تھا تو پادری آئے والتیر نے پوچھا کیوں آئے پادری بولے کہ تمہاری آتما کی شانتی کے لیے والتیر نے کہا کہ پر تمہیں بھیجا کس نے تو پادری بولے کہ ایشور نے والتیر نے اس حالت میں بھی یہ کہا اچھا تو ایشور کا پتر دکھاؤ نہیں ایسا اپنے سے نہیں بنے گا نہ کبیر سریخہ بنے گا کہ رہے کاشی میں اور مرنے گئے مگر جہاں مرنے سے نرک ملتا ہے میں تو کہتا ہوں ایشور اگر تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پر اگر تو ہے تو ہے میرے مالک میرے مائی باپ مجھے معاف کر میں تجھے نہیں پہچانتا تھا میری کمزوری ہے میں اپنے ایریا کے تھانے دار کو بھی نہیں پہچانتا تھا تو ایشور ہوتا تو بھی کیا ہوتا کشٹ بھوکتے بھوکتے تو زندگی کٹی زندگی اپنی جب اس طور سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے گھڑی رکھتا تھا پین رکھتا تھا چشمہ رکھتا تھا بس خدا ہی نہیں رکھتا تھا کیونکہ اس کو رکھنے کی میرے پاس جگہ نہیں تھی مسجد کا خدا تو پبلک سیکٹر کا ہوتا ہے پرائیویٹ خدا دل کی تزوری میں رکھا جاتا ہے مگر اور چیزوں کے کارن دل میں جگہ ہی نہیں بچی اس کباڑ کھانے میں خدا کو تکلیف ہوتی اور پھر خدا کے رکھنے سے فائدہ بھی کیا میں ککرمی تو رہا نہیں بہرحال میری موت کے بارے میں پکا کر لیا جائے میری زندگی میں کئی چیزیں ہوتے ہوتے رہ گئیں میری شادی ہوتے دو بار رہ گئی ایک بار پولیس تھانے دار ہوتے ہوتے رہ گیا ایک بار تو شہید ہوتے ہوتے رہ گیا ایک اخبار نے میرا فوٹو شہیدوں میں چھاپ دیا تھا بات نہ کھلتی تو ابھی تامر پتر اور پینشن لیتا دو بار میں ڈوبتے ڈوبتے رہ گیا ایک بار ریل گاڑی کے نیچے آتے آتے بچ گیا اور ایک بار تو کالج کا پرنسپل ہوتے ہوتے رہ گیا ہو سکتا ہے اس بار مرتے مرتے رہ جاؤں کہا جاتا ہے کہ چیتے کی جب تک خال نہ اتار لو تب تک یہ نہ مانو کہ وہ مر گیا بس بالکل ایسا ہی ایسا ہی میرا حال ہے ڈاکٹروں سے تین چار بار جانچ کروائی جائے ہو سکتا ہے ڈاکٹر سینے پر میرے دل کی دھڑکن دیکھیں مگر میرا دل تب تک ٹانگوں میں پہنچ گیا ہو کچھ نہیں ہے خوب جانچ کی جائے ایک پریشا یہ بھی کی جائے کوئی کہے پرسائی جی رائلٹی کا چیک آیا ہے اگر میں ایک دم سے اٹھ کر نہ بیٹھ جاؤں تو سمجھا جائے کہ میں پکا مر گیا پھر بھی دوبارہ پکا کرنے کے لیے میری ناک پر سو کا نوٹ رکھا جائے اگر میں تب بھی نہ اٹھوں تب تو میں پکا مر گیا اس کے بعد شوک پردرشن شروع کیا جا سکتا ہے اتنا باہر کے لفافے میں رہے گا موت پکی ہونے پر بھیتر کا لفافہ کھولا جائے جس میں یہ ہوگا میں ہری شنکر پرسائی اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ لکھ رہا ہوں میں لیکھک مانا جاتا رہا ہوں پر میں لیکھک اپنی اچھا سے نہیں مجبوری سے بنا میں سرکاری نوکری میں تھا میرا تبادلہ ایک چھوٹی جگہ پر ہو گیا تب تک میں نے کچھ لکھ کر چھپا لیا تھا اور میں اپنے کو بڑا لیکھک ماننے لگ گیا تھا میں نے سوچا بڑا لیکھک چھوٹی جگہ کیوں جائے وہ تو بڑی جگہ میں رہے گا سو میں نے استعفی دے دیا استعفی نہیں دیتا تو میرے کرم ایسے تھے کہ ڈسمس ہوتا پر اب کیا بچا نوکری گئی کچھ کرنے کو نہیں رہا تو پھر میں لیکھک ہو گیا او ہینری گبن میں جیل گیا تھا جیل نے اسے لیکھک بنا دیا اور بیکاری نے مجھے میں اور کچھ کرنے کو نہ ہونے کے کارن لکھنے کا کام کرنے لگا دوسرا کارن یہ تھا کہ روزی روٹی کمانی تھی کچھ ورشوں میں ساہتیہ کے اور میرے ساتھ ایک درگھٹنا گھٹی میں لیکھک مان لیا گیا یہ لیکھک پن جو میرے سر پر لاد دیا گیا ایک بوجھ بن گیا اور میں اس کو ڈھونے کے لیے مجبور تھا میں کچھ اور تو بنا نہیں تھا کیول لیکھک بنا تھا تو جو بنا دیا گیا تھا اسے نبھانا میری مجبوری تھی دوسری درگھٹنا یہ ہوئی کہ مجھے مانا جانے لگا کہ میں ساماجک سمپن لیکھک ہوں چلیے میں نے اسے بھی مان لیا دیکھیے آدمی کی زندگی کس طرح برباد کی جاتی ہے مجھ میں پولیس کے سنسکار اور پرکتی تھی ہی ساماج چیتنا سمپن لےک کہا جانے لگا تو میں ساہتیہ میں ہو گیا سوچنے لگا سماج کو میں ہی سدھاروں گا میں ہی قانون اور ویوستھا کو اس کا گنڈا تتو کو اخاڑ پھینکوں گا اب دیکھیے گنڈوں سے نپٹنے کے لیے پولیس والے کو خود بڑا گنڈا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں تو آگے چل کر میں ساہتیہ میں نرا گنڈا بن کر رہ گیا مجھے جانوں نے لگاتار سلاح دی کہ کچھ شاشوت لکھو ایسا لکھو جو امر ہو جائے ایسی صلاح دینے والے کبھی کے مر گئے میں زندہ ہوں کیونکہ جو میں آج لکھتا ہوں کل مر جاتا ہے لکھکوں کو میری صلاح ہے کہ کبھی ایسا سوچ کر مت لکھو کہ میں شاشوت لکھ رہا ہوں شاشوت لکھنے والے ترنت مرتیو کو پراپت ہوتے ہیں اپنا لکھا جو روز مرتا دیکھتے ہیں وہی امر ہوتے ہیں جو اپنے یگ کے پرتی ایماندار نہیں وہ انت کال کے پرتی کیا ایماندار ہوگا خاک میں نے ایک گلتی اور کی ساہتیہ کو سیڑھی ماننا چاہیے میں نے اسے چھجا مان لیا اور زندگی بھر سیڑھی پر بیٹھا بیٹھا چھجے کو دیکھتا رہا لوگ میرے سامنے ہی کی سیڑھی سے چڑھ کر چھجوں پر جا بیٹھے کوئی بڑا افسر ہو گیا کوئی بڑا سمپادک کوئی ودیش وبھاگ میں تو کوئی سانسکرتک سلاحکار اور کئی تو پرکاشک ہو گئے انہوں نے ساہتیہ کی سیڑھی سے چھلانگ لگائی اور چھجے پر جا بیٹھے اور میں میں سیڑھی پر بیٹھا رہ گیا میرے اگل بگل سے لوگ سیڑھی چڑھتے جاتے رہے اونچے اور اونچے خیر میں نے ویگ لکھا پر وہ ذرا کٹھن ہو گیا مجھے ہنسوڑ مسخرا جو کر ہونا تھا تب ادھک سفل ہوتا شاید میرے سامنے ہی لوگ یش لوٹتے رہے اور پیسہ بھی وہ ہاسیہ رس بھی نہیں ہاسیہ پد رس کے لوگ تھے ایک ہاسیہ رس کے کوی تھے ان کی کوتا میں کتا شبد آ جاتا تو وہ بھونک پڑتے اور لوگ خوب ہنستے انہیں بہت پیسے ملتے پر میں تو اس اینٹھ میں رہا کہ سماج کے تل میں جا کر پریشن کروں اور سماج پریورتن کے لیے لیکھ لکھوں سو میں ساہتیہ میں آرے سماجی ہو کر رہ گیا اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں کیول کامک لکھتا اور کرتا اچھا لکھنے کی میری پربل اچھا تھی پر اب وہ دھری رہ گئی میں نے کئی بار بڑا اور شرشت اپنیاس لکھنے کی کوشش بھی کی اس کے دو کارن تھے ایک تو اپنیاس لکھے بنا کوئی پکا لیکن نہیں بن سکتا دوسرے اپنیاس پکوڑے کی طرح بکتا ہے خوب پیسے ملتے ہیں اپنیاس کے فارمولے ہوتے ہیں ایک ہی استری کو کبھی نرس کبھی شکشکا کبھی کلرک کبھی ٹیلی فون آپریٹر بنا دو دو چار روچک اپنیاس ہو گئے وواہت پروش دوسری استری سے پریم کرتا ہے مگر پتنی اور سماج بادھک ہیں ایسے میں پتنی سے بلیدان کرا دو سارے پروش خوش بڑھیا اپنیاس استری پر پروش سے پرم کرتی ہے بادھک پتی اور سماج ایسے میں پتی سے بلیدان کروا دو ساری استریاں خوش فرسٹ کلاس اپنیاس ایسے واقع ہوں اس میں پر میں نشا کے پرتی تمہاری لگن کو جانتی ہوں تمہارے پوتر پرم میں میں بادھک نہیں بنوں گی میں آتمتیا کر لیتی ہوں یا پھر پرش کے پرتی تمہارے انتر بھاؤ کو میں سمجھتا ہوں پوتر پرم سے پرت دو ویکتوں کے راستے میں میں نہیں آنا چاہتا میں آتم ہتیا کر لیتا ہوں ہے نا بڑھیا کتھا میں نے پریم اپنیاس لکھنے کی کوشش کی پر میرے پریمی پریمکا ایک بار بچھڑتے تو ان کے ملن کا سنوگ ہی میں نہیں بنا پاتا میں نے پانچ اپنیاس پرارمب کیے پر آگے نہیں بڑھا پایا چاہتا ہوں کہ ان انشوں کا سنگرہ چھپ جائے شیرشک ہو پانچ اسفل اپنیاسوں کا آرمب اب جب یہ طے ہو ہی گیا تو مرنوپرانت کیا ہونا ہے اس کی ہدایتیں دینی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ میری مرتیو کے کارنوں کی جانچ ہونی چاہیے یہ جانچ ہونی چاہیے کہ کیا میرا علاج ٹھیک ہوا ایسا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کچھ سمے تک اخباروں میں میرا نام چلتا رہے گا وواداسپد مرتیو یش پھیلاتی ہے میں معمولی موت مرنا بھی نہیں چاہتا تھا ڈاکٹر مجھے معاف کرے میں ذرا یش لولپ ہوں میرے بارے میں اخباروں میں کیا چھپے یہ میں خود تیار کر کے رکھے جا رہا ہوں مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے یہ لیکھ دوسروں کے نام سے چھاپے جائیں اپنے کئی فوٹوگراف میں نے رکھ چھوڑے ہیں یہ ساتھ میں چھاپے جائیں میری شوق جو ہے وہ شاندار ہو بینک میں میرا کچھ روپیہ جمع ہے اس پیسے سے شوق سبھا کا پربند کرنا چاہیے ہو سکا تو میں کچھ دیر چھٹی لے کر اپنی شوق سبھا دیکھنے آؤں گا اگر کچھ کمی ہوئی تو آیوجکوں کے سروں پر بھوت بن کر چڑھ جاؤں گا متروں سے میرا یہ آگرہ ہے کہ جیسے جیون میں انہوں نے میرا ساتھ دیا ویسے ہی موت کے بعد بھی دیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی جلدی ہی میرے پاس آ جائیں وہ جی بہت جی متروں نے مجھے بہت برداشت کیا بہت سہا اور بہت معاف بھی کیا ایسے متر درلبھ ہیں پر وہ اب میرے یش کو استھائی بنانے کے لیے جو بن سکے کریں میرے بارے میں سنسمرن لکھیں جن میں میری کمزوریوں کا ذکر قطعی نہ ہو مجھے ایک سادھو یا مہامانو بنا دیں میری حیثیت ہوتی تو میں جیون کال میں ہی اپنا ابھینندن گرنتھ چھپوا کر کسی بڑے آدمی کے کر کملوں سے لے لیتا ساہتیہ میں میرے بزرگوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنا ابھینندن گرنتھ خود تیار کروا کے گرہن کر لیا میں پیسوں سے مارا گیا پر میرے متر اب میرا سمرتی گرنتھ ضرور نکالیں اس کے لیے وہ چندہ کریں اور تینتیس پرتیشت کھا جائیں یدی وہ چندہ نہیں کھائیں گے تو میری آتما کو پیڑا ہوگی میں نے خود کئی بار چندہ کیا تھا اور کمیشن کھایا تھا اس سے چندے کی پوترتا بنی رہتی ہے پنڈت نہرو نے اپنی وسیعت میں گنگا کی کوتمئی مہما گائی تھی اور لکھا تھا کہ میری استھیاں پریاگ میں وسرجت کی جائیں میں گنگا میں ڈر اور ٹھنڈ کے مارے کبھی نہایا نہیں اور نرمدا تو میرے پاس ہی ہے اس میں بھی نہیں نہایا بچپن میں میں نرمدا میں ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا تھا تبھی سے مجھے پوتر ندیوں سے گرنا ہو گئی یوں بھی میں بہت کم نہایا زیادہ نہانے سے پرتبھا کم ہو جاتی ہے جس گھر میں میں رہا اس کے پاس ایک گندا نالا ہے اومتی یہ نالا سارے شہر کی گندگی اور گندا پانی لے کر بہتا ہے برسات میں یہ نالا میری سیڑھیوں تک آ جاتا ہے اور میلا اس پر اتراتا ہے اسے پار کر کے سڑک تک جانے میں نرک کا انبو ہو جاتا ہے یہ نالا مچھر بھی مجھے سپلائی کرتا رہا ہے سو اس نالے سے میرا آتمک سمبند رہا ہے میری اچھا ہے کہ میری استھیاں اسی نالے میں وسرجت کی جائیں اور ہاں میرا اسمارک ضرور بنوایا جائے پر اس کا ڈیزائن سادھارن نہیں ہونا چاہیے غالب کی یاد میں جو غالب اکیڈمی بنی ہے اس کا باتھ روم بھی اگر اسے رہنے کو مل جاتا تو وہ نہال ہو جاتا ایسا ورودھابھاس بھی نہیں ہونا چاہیے میں زندگی بھر جس مکان میں رہا وہ برسات میں اتنا ٹپکتا تھا کہ سونے کے لیے کونا ڈھونڈنا پڑتا تھا میرا اسمارک بھی ایسا ہی بنے اس کی چھت ایسی ہو کہ برسات میں پانی بھیتر آئے اس کی کبھی پتائی اور مرمت نہ کی جائے اس سمارک کے احاطے میں ببول کے جھاڑ لگائے جائیں رات رانی وغیرہ کے پودے لگائے تو میری آتما کو شانتی نہیں ملے گی میں نے زندگی بھر ببول اور بھٹ کٹیا ہی پسند کی تھی چونکہ میری کوئی سنتان نہیں ہے کیونکہ ان کی ماں ہی نہیں تھی کہیں کوئی بیٹا بیٹی ہو تو میں ان کا الیکھ کر کے پتی ورتاؤں کو سنکٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا میرے وارث میرے بھانجے بھانجی ہوں گے اس میں رائلٹی کو لے کر جھگڑا نہ ہو اس لیے میرے مرنے کے بعد میری پستکیں کبھی نہ چھاپی جائیں میں نہیں چاہتا کہ ایسا کتست دھونسکاری نکاراتمک ساہتیہ لوگ پڑھیں اور بگڑیں میرا یش میرے لکھے ہوئے سے بنا نہیں رہے گا اس لیے جس سے میرا یش بنا رہے وہ رہسیہ میں کھول رہا ہوں یہ رہسیہ میں نے اب تک نہیں کھولا پر اب مرتے وقت جھوٹ نہیں بولوں گا لوگ اس پر وشواس کریں وہ رہسیہ یہ ہے موہن راکیش اور فنیشور ناتھ رینو کے نام سے میں ہی لکھتا تھا یہ دونوں میرے اپنام تھے اور کیا کہوں کچھ لوگ میرے رونے کے موڈ میں ہوں گے وہ آنسو برباد نہ کریں کسی اور کے لیے بچا کر رکھیں غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روئیے زار زار کیوں کیجیے ہائے ہائے کیا